دوسری سند اس میں ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں کو قیام کے لیے جمع نہیں کیا تھا حدیث نمبر چھتیس سو ستاون مسند احمد